زید بن اسلم نے بیان کیا ان سے آیات بن عبداللہ بن سعد نے ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے ایک سا نکالتے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو زبیب پنیر اور کھجور تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو دس